جن لوگوں نے اپنی رب کا حکم مانا انہیں کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر زمے میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور ان کی ملک میں ہوتا تو اپن جان چڑانی کو دے دیتے یہی ہیں جن کا برا الف حساب ہوگا اور ان کا ٹیکانا جہن ہے اور کیا ہی بارہ بچے بنا